یہ کہانی ہے پاک محبت اور اعتماد کی ایک بہت ہی سہانی گرمیوں کے موسم کی سحر تھی کاؤنٹ ایلرک اپنے گھوڑے پر سوار تھے آہستہ آہستہ وہ اپنی سلطنت کی اور رواں تھے وہ ایک کھلے میدان میں آئے ہلو کیا آپ ٹھیک ہیں محترمہ محترمہ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے

آپ کا نام کیا ہے میں یاد نہیں جب میری نیند کھلی تب میں اس میدان میں موجود تھی اس خوبصورت اگتے سورج کو دیکھتے ہوئے مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں کاؤنٹ ایلرک سمجھ گئے کہ انہیں اس خاتون کی مدد کرنی پڑے گی وہ کسی بھی طرح اسے اس میدان میں تنہا چھوڑنے والے نہیں تھے محترمہ مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ میرے قلعے میں تشریف لائیے آپ کا اچھا خیال رکھا جائے گا اور اس دوران میں آپ کے خاندان کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا آپ بہت رحم دل ہیں میں آپ کے ساتھ آؤں گی کاؤنٹ ایلرک ان الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے پر وہ اس خاتون سے اپنی نظریں ہٹا نہ سکیں لگتا تھا جیسے وہ انہیں ہی دیکھ رہی ہے پر وہ خود کہیں خوئی ہوئی ہے جیسے کہ وہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہی ہو شاید وہ خوف زدہ مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے وہ گھوڑے پر چڑھ کر قلعے تک آئے کاؤنٹ ایلرک نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان کے اس مہمان کا خاص خیال رکھا جائے جلدی ہی انہیں محسوس ہوا کہ انہیں اس خاتون کا نام رکھنا چاہیے انہوں نے فوراً ہی اسے نام دیا کیتھرین کیونکہ انہیں اس سے معقول نام سوجھا ہی نہیں یہ بہت خوبصورت نام ہے شکریہ کیتھرین خوش تھی پر مکمل طور پر نہیں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور بات کے بارے میں سوچ رہی ہو شاید وہ تھکی ہوئی ہو مجھے اس کی نگہبانی کرنی ہوگی دن ہفتے اور مہینے گزر گئے پر کیتھرین کے خاندان کی کوئی خبر نہیں ملی آس پاس کی سلطنتوں میں بھی کسی نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا کاؤنٹ بہت بے چین تھا اس کی مدد کرنے کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں کھویا کھویا احساس برداشت نہیں کر پا رہا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کھو گیا ہے وہ اسے خوش رکھنا چاہتا تھا کیوں نہ میں اس کے سامنے نکاح کی تجویز رکھوں کیا اسے اسے قبول ہوگا ہوگا مجھے یقیناً بتانا کہ میں محبت کرتا ہوں خوش رکھنے کے لیے میرے پاس ہر شے ہے فوراً ہی کاؤنٹ نے کیتھرین سے کہا کہ وہ ان سے نکاح کر لے کیتھرین مسکرائی اسے یہ رحم دل انسان پسند تھا جس نے اس کی مدد کی تھی وہ مان گئی اور جلدی ہی ان کا نکاح ہو گیا کاؤنٹ نے بہت ہی شاندار شادی کا انتظام کیا جو اس کی سلطنت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا آخر کار کاؤنٹ اپنی محبوبہ سے نکاح کر رہا تھا کم سے کم ہزار لوگوں نے نکاح میں شرکت کی وہ ان سب کے چہروں پر ایک تعریف احساس دیکھ رہا تھا انشاءاللہ کاؤنٹس اس دنیا کی سب سے خوش نصیب خاتون ہے ان شاندار انتظامات کی جانب تو دیکھو وہ بے انتہا محبت کرتے ہوں گے اس سے وہ یقیناً بہت خوش ہوگی یقین کیا نظر آیا جیسے وہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہی ہو ایلڈرک کے پاس خود کو تسلی دینے کے لیے سبھی وجوہات ختم ہو چکی تھی سلطنت کو کیتھرین سے بہتر نہیں مل سکتی تھی سب اس سے محبت کرتے تھے وہ ہر ایک سے محبت اور عزت سے پیش آتی تھی پر کاؤنٹ اداس تھا تھا اسے محسوس ہو رہا کہ وہ پوری طرح سے اس کی نہیں ہے ہر سال کاؤنٹ اپنی ریا کے لیے ایک دعوت رقص کا انتظام کرتا ہر کوئی جی بھر کے ناچتا وہ بھی جنہیں پتا نہیں تھا کہ کیسے ناچتے ہیں پر کاؤنٹس خاموش تھی وہ نہ ناچ رہی تھی نہ مسکرا رہی تھی اس کی آنکھوں میں وہ احساس ہر روز کاؤنٹ کو اور غم زدہ کر رہا تھا انہوں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی پر وہ ہمیشہ انہیں کس کر پکڑ لیتی مسکراتی اور کہتی میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ خوش ہوں حالانکہ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی پر کاؤنٹ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہے پھر ایک رات جب کاؤنٹ اپنے آرام گاہ میں داخل ہوا وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ کیتھرین ناچ رہی تھی میری جان تم نے میرے ساتھ کبھی رقص کیوں نہیں کیا کیا میں کبھی رقص نہیں کرتی آپ کو اس کا علم ہے اوہ میری جان تم ابھی ناچ رہی تھی جب میں آرام گاہ میں داخل ہوا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کیا نہیں میں رقص نہیں کرتی پر کبھی کبھی مجھے دلکش موسیقی سنائی دیتی ہے جیسے وہ ساز کہیں دور بج رہا ہو جیسے وہ مجھے بلا رہا ہو کاؤنٹ ایلڈرک پشو پیش میں پڑ گیا ایک سال بیتا جلدی ہی ان کے نکاح کی سالگرہ آئی کاؤنٹ نے سوچا کہ وہ اپنی عزیزہ کاؤنٹس کو حیرت انگیز خوشی دے گا سالگرہ کی رات سے پہلے وہ اسی میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے جہاں وہ پہلے ایک دوسرے سے ملے تھے کیتھرین بہت ہی خوش ہوگی رکو وہ کیا ہے میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی میٹھی اور خوبصورت طرز نہیں سنی دنیا کے لوگ میں نے سوچا تھا کہ وہ بس وہ اور وہاں بہت ہی خوبصورت گلابی لباس میں اس کی محبوبہ کیتھرین کھڑی کیتھرین پر اس سے پہلے قریب سے دیکھ پاتا اس کا گھوڑا سر پٹ بھاگا

کیا میں سو رہی تھی تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو تمہیں بھی سو جانا چاہیے بہت دیر ہو چکی ہے رکو میں غلط نہیں ہو سکتا یہ وہیں پر تھی یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے یہ وہاں کتنی خوش تھی اب میں کیا کروں اب صرف ایک ہی انسان میری مدد کر سکتی ہے میکڈا میکڈا کاؤنٹ کو پر بھروسہ تھا اسے اس دنیا کے سبھی رازوں کا علم تھا پورے دو دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں پہنچا جو بالکل گھنے جنگل کے بیچ تھی کاؤنٹ ایلرک تم یہاں کیسے آئے یہ کاؤنٹس کی بابت ہے میگڈا مجھے تمہاری مدد چاہیے کاؤنٹ نے پوری داستان میگڈا کو سنائی اس نے کیتھرین کی آنکھوں میں اس کھوئے پن کے بارے میں بھی سمجھایا جس سے اسے ہمیشہ دکھ پہنچتا تھا وہ میری اور دیکھتی ہے پر وہ ہمیشہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچتی رہتی ہے میں کیا کروں او میرے عزیز تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہاری بیوی ان پریوں کی دنیا کے لوگوں میں سے ہے وہ ضرور پیچھے چھوٹ گئی ہوگی پچھلی گرمیوں میں جب تمہیں وہ ملی وہ اسے بلاتے ہیں وہ ان کے پاس ہر گرمیوں میں جاتی ہے ناچنے کے لیے فی الحال شاید وہ واپس آ جائے پر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ واپس نہیں آئے گی کیا نہیں وہ صرف میری ہے کیا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی گزری زندگی ہمیشہ کے لیے بھول جائے اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے مجھے کچھ جڑی بوٹیاں دو کوئی تلسمی دوا کچھ کچھ بھی میرے بچے کوئی بھی جڑی بوٹی یا تلسم اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنا ماضی بھلا دے وہ ہمیشہ اس سے جڑی رہے گی جہاں سے وہ آئی ہے پر ایک طریقہ ہے کیا میں ابھی وہ کروں گا مجھے بتاؤ تمہاری محبت مکمل ہونی چاہیے تب ہی وہ اپنا ماسی بھلا پائے گی کیا میری محبت مکمل نہیں ہے پھر میں اسے مکمل کیسے بناؤں یہ بس وقت ہی تمہیں سکھائے گا فکر مت کرو میرے بچے گھر جاؤ اور اپنی محبت پر اعتماد رکھو کاؤنٹ واپس اپنے قلعے میں آیا اب وہ اپنی بیوی سے اور بھی زیادہ محبت بھرا اور رحم دل ہو گیا تھا پھر بھی ہر رات وہ قلعے سے چلی جاتی کاؤنٹ نے بہت سی راتیں جاگ کر بتائی یہ سوچتے ہوئے کیا وہی یہ رات ہے جو اس کی پیاری بیوی کو دور لے جائے گی اور پھر ایک دن بہت ہو گیا میں آج اس کے پیچھے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں اسے کتنی بے انتہا محبت کرتا ہوں میری محبت مکمل ہے اور میں اسے آج ثابت کروں گا بس بہت ہو گیا کیتھرین یہ میں ہوں تمہارا شوہر میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں میرے ساتھ چلو مجھے جانے دو ہمارے پاس آؤ بہن مجھے چھوڑ دو کیا تمہیں یاد نہیں عزیزہ میرے ساتھ آؤ کیتھرین کو علم ہو گیا کہ کاؤنٹ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اس کی مسکان میں مٹھاس تھی مہربانی کر کے مجھے اپنا رقص ختم کر لینے دو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلوں گی نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو میری طرف دیکھو میری آنکھوں میں آنسو ہیں پریاں نہیں جانتی کہ کیسے روتے ہیں تمہاری محبت نے مجھے یہ سکھایا ہے نہیں کیترین تم صرف میری ہو پہنو مجھے اپنی قوت دو طاقتور بنو بہن طاقتور بنو طاقتور بنو بہن طاقتور بنو طاقتور بنو بہن طاقتور بنو آزاد بنو بہن آزاد بنو آزاد بنو بہن آزاد بنو آزاد بنو بہن آزاد بنو بہتی رہو بہن بہتی رہو بہتی رہو بہن بہتی رہو پکڑے رہوں تو کافی حد تک تم میری ہی رہو گی پر اس نے اعتماد نہیں چھوڑا تم میری بنسبت زیادہ طاقتور ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی کاؤنٹ خوش تھا مجھے علم تھا کہ میری محبت مکمل ہے کیا تم ٹھیک ہو میری جان پر کاؤنٹس کچھ نہیں بولی وہ بیٹھ گئی اور کراہنے لگی کاؤنٹ بہت دکھی ہوا اپنی محبوبہ کو ناخوش دیکھ کر کیتھرین اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو کیا تم اپنے لوگوں کو یاد کرو گی اور غمگین رہو گی میں انہیں بہت کم ہی یاد رکھوں گی میں اداس نہیں ہوں گی پر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ میں نے کچھ کھو دیا ہے اور اگر تم اپنے لوگوں کے پاس واپس چلی گئی تو کیا تم مجھے یاد رکھو گی نہیں مجھے یہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا میں کیول خوش رہوں گی میں تمہیں نہ خوش نہیں دیکھ سکتا میری جان میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں عزیزہ اپنے لوگوں کے پاس واپس چلی جاؤ وہاں جاؤ جہاں تم اصل میں خوش رہو کاؤنٹ ایلرک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ اپنے پیچھے خالی میدان کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا گھنٹوں بے مقصد گھڑ سواری کرنے کے بعد وہ اپنے قلعے میں پہنچا وہاں کون ہے کیتھرین اوہ میرے عزیز کیا ہوا تھا خیر جب میری نیند کھلی تو اس میدان میں میں اکیلی تھی میں وہاں کیسے پہنچی میں جانتی تھی تم ضرور مجھے ڈھونڈ رہے ہوگے اوہ میری جان کوئی بات نہیں بس یہی کافی ہے کہ تم یہاں پر ہو میرے ساتھ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور اسے علم تھا کہ وہ دل سے یہ کہہ رہی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں صرف اسے ہی تلاش کر رہی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کاؤنٹ ایلرک کا اعتماد اور مکمل محبت اس کی دل ربا کو اس کے پاس لے آئی مکمل محبت وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کی خوشی سے اپنی خوشی سے زیادہ محبت کرتے ہیں